ہر حال میں عافیت کے محتاج اللہ تعالیٰ نے اٹل قانون سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہیں اور تم سب فقیر یعنی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہر سانس میں محتاج ہر قدم پر محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج اللہ تعالیٰ کی عافیت کے محتاج ایک بڑے ولی بزرگ گزرے ہیں حضرت سہنون رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سخت مجاہدے کیے بہت محنت کی کہ نفس کی ہر خواہش ختم ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مانگیں اور کوئی چیز کبھی نہیں بلاخر سخت محنت کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ اس مقام کو پہنچ چکے ہیں تو وجد میں دعا کی اللہم علیہ سلی سوا کا حض فقی فش فخ تب یا اللہ اب آپ کی رضا کے سوا نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی سوال بے شک مجھے آزما لیجئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان کا پیشاب بند ہو گیا ایک ڈیڑھ دن تو برداشت کر سکے پھر تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے ادعو لعمکم الکذاب اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے یعنی اپنے پہلے دعوے پر خود کو جھوٹا فرما رہے تھے بے شک ہم زندہ ہوں تب بھی عافیت کے محتاج ہم مر جائیں تب بھی عافیت کے محتاج اور آخرت میں بھی ہم عافیت کے محتاج اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعائے عافیت کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنائیں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی فکر کریں